حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ اس شخص کے حق میں جاری ہوگا جسے عمرہ کے طور پر دیا گیا اور رقبہ اس شخص کے حق میں جاری ہوگا جسے رقبہ کے طور پر دیا گیا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار تین سو تراسی